اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے قوم میری بات مانو میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا